معمر نے زہری سے انہوں نے عروہ بن زبیر سے خبر دی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں بتایا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدے پر سواری فرمائی اس پر پالان تھا اور اس کے نیچے فدق کی بنی ہوئی ایک چادر تھی آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا آپ قبیلہ بن حارث بن حضرت میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنا چاہتے تھے یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے آپ راستے میں ایک مجلس سے گزرے جہاں مسلمان بت پرست اور مشرق اور یہودی ملے جلے موجود تھے ان میں عبداللہ بن ابئی بھی تھا اور مجلس میں عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے جب سواری کی گرد مجلس کی طرف اٹھی تو عبداللہ بن ابئی نے چادر سے اپنی ناک ڈھانپ لی اور کہنے لگا ہم پر گرد نہ اڑائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سلام کیا رک گئے پھر آپ سواری سے اترے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی عبداللہ بن ابئی نے کہا اے شخص اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہوگی کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ سچ ہے تو بھی ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں تکلیف نہ پہنچائے اور اپنے گھر لوٹ جائیں اور ہم میں سے جو شخص آپ کے پاس آئے اس کو سنائیں حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ہماری مجلس میں تشریف لائیں ہم اس کو پسند کرتے ہیں پھر مسلمان یہود اور بت پرست ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے یہاں تک کہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑنے پر تیار ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلسل دھیما کرتے رہے پھر آپ اپنی سواری پر بیٹھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا سعد آپ نے نہیں سنا کہ ابو حباب نے کیا کہا ہے آپ کی مراد عبداللہ بن ابئی سے تھی اس نے اس اس طرح کہا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو معاف کر دیجئے اور اسے درگزر کیجئے بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عطا کیا ہے سو کیا ہے اس نشیبی نخلستانی علاقے میں بسنے والوں نے مل جل کر یہ طے کر لیا تھا کہ اس کو بادشاہت کا تاج پہنائیں گے اور اس کے سر پر ریاست کا امامہ باندھیں گے پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس حق کے ذریعے جو آپ کو عطا فرمایا ہے اس فیصلے کو رد کر دیا تو اس بنا پر اس کو حلق میں پھندا لگ گیا اور آپ نے جو دیکھا ہے اس نے اسی بنا پر کیا ہے سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو انسٹھ